عبداللہ بن عمر بن عثمان نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم ٹھہرایا اور میں اس شہر کی دونوں سیاہ پتھر زمینوں کے درمیان میں واقع حصے کو حرم قرار دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پندرہ